بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل کرمہ کا ترجمہ تو پڑھا گیا تھا جو کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی ترین آیت کریمہ ہے اور جس طرح کہ کل بتایا گیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سود وغیرہ کے احکام ذکر کرنے کے بعد جو ہے نا دوسرے جو معاملات ہوا کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک اہم اصول ضابطہ اور ہدایت فرمائی ہے کہ جو بھی معاملہ ہو یعنی دین کا قرض کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو یعنی اس کو تحریر کیا کرو اور تحریر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو اور جھگڑے وغیرہ نہ ہو يا أيها الذين آمنوا تداينتم تعاملتم تعاملتم اے اے اے اے ایمان ایمان ایمان والو والو یا یا ایوہ الذین آمنو اہل اذا تداینتم جب تم ادھار کا معاملہ کرو جب تم ادھار کا معاملہ کرنے لگو اذا تداینتم تعامل تم بدین جب تم ادھار کا معاملہ کرنے لگو فسلم و قرض یعنی عقد سلم جس کی تفصیلات علم فقہ میں کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہے کہ کس وقت جائز ہوا کرتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک پانچ شرائط ہے اور بعض کے نزدیک خیر سات شرائط ہے تو جس طرح کے عقد سلم اور قرض الى اجل مسمى ایک معین وقت تک معلوم الى اجل مسلمہ معلوم ایک معین وقت تک یعنی یہ جو معاملہ ہے دین کا قرض کا اس کو معین مدت تک یعنی جس وقت تک دینا ہے جس وقت تک قرض لینا ہے یا دینا ہے تو اس کی تعین ہونی چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے اور شر و فساد کا باعث نہ ہو فخبو ہو تو تم اسے لکھو فخبو ہو تو تم اسے لکھو استثاقن و دفعن للنزع حفاظت کے لیے استثاقن حفاظت کے لیے یعنی لکھنے کی وجہ سے او محفوظ ہوگا و دفعن للنزع اور جگڑا شر و فساد کو دفع کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یعنی یہ بطور ایک دستاویز کی حیثیت اختیار کر جائے گی یہ جو تحریر ہوگی یہ جو خط ہوگا ولیکتب کتاب الدین ولیکتب اور لکھے کتاب الدین منا او دستاویز او تحریر او خط بینکم یعنی آپس میں تمہارے آپس میں کاتب لکھنے والا کاتب بالعدل انصاف کے ساتھ یعنی تمہارے آپس میں یہ جو دستاویز ہے یہ جو تحریر ہے جو بھی لکھنے والا ہو عادل کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہ لکھے بالحق فی کتابت ہی یعنی اس کے کتابت میں اس کے لکھنے میں حق کے ساتھ لا یزید فی المال ولا ینقصو کہ مال اور مدت میں نہ کمی کرے نہ جیسی کرے یعنی جو مال دیا جا رہا ہے یا جو مال لیا جا رہا ہے اور جتنے وقت کے لیے دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے تو ان دونوں میں جس طرح کا عقد ہو رہا ہو اسی عقد کے مطابق جو ہے نا لکھنا چاہیے اس میں نہ کمی کرنی چاہیے اور نہ اپنی طرف سے زیادتی کرنی چاہیے کاتب کو ولا یم تھن کاتب اور انکار نہ کرے ولا یاب انکار نہ کرے یعنی منع نہ کرے من مین کہ وہ کہ جب اس کو بلایا جائے یعنی جب اس کو کاسب کو بلایا جائے لکھنے کے لیے یعنی اسے فرمائش کی جائے اس کو بلایا جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کما علامہ اللہ جس طرح کو جس طرح کی اسے اللہ تعالی نے سکھایا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھلایا ہے فضی یعنی اس کو کتابت کے ساتھ فضلت دی ہے بها تو کتابت کے ساتھ بخل نہ کرے بیابا کما علمہم جو کما میں جو کاف ہے اس کا تعلق ہے یابا کے ساتھ فل تو لکھے یعنی ظاہر سی بات اس زمانے میں تو لکھنے والے اتنے زیادہ نہیں تھے یا آج کل بھی لکھنے والوں کی بنسبت ان پڑھوں کی کثرت ہے تو اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہو اور لکھ سکتا ہو تو اگر اس کو کسی معاملہ کرتے وقت سودا کرتے وقت اس کو بلایا جائے لکھنے کے لیے کہ آپ نے ہمارا جو معاملہ ہے اس کو تحریر کرنا ہے تو اگر اس کو سمجھ وہ جو صلاحیت ہو تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے یہ فضلت دی ہے تو اس میں انکار نہیں کرنے چاہیے اور بخل نہیں کرنا چاہیے فلیکتب تاکید فلیکتب تو لکھے یعنی یہ مزید تاکید ہے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا کتابت کا اور اب مزید آیا تو گویا کہ یہ تاکید ہے ولیملل ولیملل ولیملل الذی الکاتب اور او شخص لکھوایا ہے ولیملل اور او شخص لکھوایا ہے الکاتب کاتب کو الذی علیہ الحق جس پر حق ہو جس جس کے ذمہ حق ہو یعنی جس کی ذمہ حق واجب ہو ادین یعنی قرضہ یعنی قرضہ کیوں لانه المشهود علیہ کیونکہ شہادت یہ اسی پر کیونکہ شہادت اسی پر دلائی جا رہی ہے یعنی اسی یہ جو تحریر ہے یہ جو دستاویز ہے اسی بعد میں اس کو بطور اشارت کے استعمال کیا جائے گا کہ ہمارے درمیان یہ معاملہ ہوا ہے یہ سودا ہوا ہے بطور گواہ کے جو ہے ایک یہ دستاویز بھی ہے تحریر بھی ہے خط بھی ہے تو لہذا اسی کا اقرار معتبر ہوگا لیو علامہ ما آلائی تاکہ جانا جائے کہ اس پر کیا ہے یعنی اس پر حق کی واجب کا علم ہو سکے کہ تحریر کی وجہ سے اس تحریر کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں علم ہوگا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اپنے پروردگار سے اپنے اللہ سے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے درے اور اپنے پروردگار سے درتا رہے کہ املائی ہی اس خط اس تحریر اس دستاویز کے املا کرانے میں یعنی اس تحریر دستاویز میں یعنی جب یہ لکھوا رہا ہو لکھ رہا ہو تو لکھتے وقت لکھواتے وقت جو ہے نا اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو اس میں کمی بیشی یہ نہیں کرے گا جس طرح ہو اسی طرح یہ لکھے گا ولا یبخس ينقص اور کمی نہ کرے ينقص معنی نہ گھٹائے منه الحق یعنی اس حق سے شیئن ذرا برابر چیز بھی فإن كان الذي عليه الحق سفيها اگر او شخص اگر یعنی جس کے ذمہ حق واجب تھا جس کے ذمہ حق واجب تھا سفیحن او بیوقوف ہو بے عقل ہو یعنی عقل کے لحاظ سے اس کی عقل صحیح اپنی جگہ پر برقرار نہ ہو بیوقوف ہو یعنی بات کو صحیح نہ سمجھتا ہو یا بات اس کو جلد سمجھ میں نہ آتی ہو مبذرن اسراف کرنے والا ہو فضول خرچی کرنے والا ہو او ضعیفن عن الاملاء لصغر او کبر یا او کمزور ہو ضعیف ہو عاجز ہو املا کروانے سے یعنی لکھوانے سے لصغر صغر کی وجہ سے بچپن کی وجہ سے لڑکپن کی وجہ سے اوکے یا بڑا کی وجہ سے یعنی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اگر بچپن کی وجہ سے نہ لکھوا سکتا ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے نہ لکھوا سکتا ہو اولا ہوا اولا سفیو یا طاقت نہ رکھتا ہو ایم اللہ ہوا کہ او خود لکھوا ہے یعنی لکھانے پر قدرت نہ رکھتا ہو خود نہ لکھ سکتا ہو خود صلاحیت نہ ہو گنگا ہونے کی وجہ سے یعنی گنگا ہے او جہل یا غیر زبان ہونے کی وجہ سے یعنی وہ زبان نہیں جانتا ہے تو یا زبان تو جانتا ہے لیکن جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ زبان نہیں جانتا ہے یا خود گنگا ہے یعنی اونا ہے اس کی اس جیسے کوئی اور عذر ہو جس کی وجہ سے یہ خود لکھنے سے فاچر ہو فل یوم للی یحو یوم ولی تو لکھوائے اس کا ولی اس کا سرپرس یعنی اس کا جو سرپرست ہوگا ولی ہوگا اور جو اس کا کارکن ہی سمجھو یا جو اس کا مثال مینیجر ہے یا کاتر ہے متولی امر ہی یعنی جو اس کا کام کام کاج کا متولی ہے یا اس کے کاموں کو دیکھ بھال کرنے والا سنبھالنے والا ہے تو اوجی بھی ہوگا والدین والد میں سے وسیع اور یا اس کا جو قیم ذمہ دار نگران ہے مترجمن یا مترجم کے ذریعے سے یعنی اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر اس بندے کا جو خود عاجز ہے ضعیف ہے کسی بھی عذر کی بنا پر تو والد سے لکھوا ہے یا جو اس کا وسیع ہوگا اس سے یا جو اس کا نگران منتظم وغیرہ ہے یا جو مترجم ہے اس سے وہ لکھوا ہے بالعادل عادل کے ساتھ انصاف کے ساتھ وستشہدو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ ادھار کا معاملہ کرتے وقت قرض کا معاملہ کرتے وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو لکھ لینا چاہیے تحریر لے کے آنا چاہیے اور دستاویز ہونی چاہیے تاکہ پھر بوقت ضرورت کام آ سکے دوسری بات وسطو شہید وسطو اور تم اشد والا دینے اور گواہ بناؤ اور گواہ بناؤ وسطو اور گواہ بناؤ گواہ بنا لیا کرو اشد والا دینی یعنی کر گواہ کر لیا کرو پہلی بات تو پہلا کام تو کر لیا یعنی دستاویز تحریر کی شکل میں خط کی شکل میں دستاویز کی شکل میں ہو تو لکھا جا چکا دوسرا کام جو ہے نا گواہ بنانا شہیدین شاہی دینی یعنی دو گواہ مر رجالکم مردوں میں سے یعنی اگر مرد گواہی کے لیے بنانا چاہتے ہو تو دو مرد ہو ای بالغ المسلمین الاحران یعنی دو بالغ آزاد مسلمان مرد ہو يَكُنَا عائشہ یعنی اگر یہ دستیاب نہ ہو یہ موجود نہ ہو یعنی دو مرد موجود نہ ہو میسر نہ ہو دستیاب نہ ہو تو پھر یعنی رَجُلَيْنِ یعنی اگر دو مرد نہ ہو فرجل المر تو ایک مرد اور دو عورتیں یہ شدونہ او گواہی دیں گے یہ شدونہ گواہی دے یعنی پہلی صورت تو دو مردوں کی ہے اور اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں دو عورتیں گواہی کے لیے اس کو گواہ بنانا چاہیے میمن من شہدا جن میں سے جن سے تم راضی ہو میمن طرز شہدا ہی جن میں جن سے تم راضی ہو یعنی جن سے تم جن سے تم راضی ہو یا ایسے گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو لدین ہی اس کی دین کی وجہ سے و عدالتی اس کی عدالت کی وجہ سے جانت کی وجہ سے و تعدد النسائی لعجل اور عورتوں کا تعدد یعنی دو عورتوں کا گواہی میں ہونا یہ کس وجہ سے لعجل انتظلہ اللہ تنسا کہ اگر ایک بول جاتی ہے ایک عورت بول جاتی ہے لعجل انتظلہ یعنی تنسا ایک بول جاتی ہے ان میں سے ایک اشہارتہ گواہی کو لنقص عقل عقل کے کم ہونے کی وجہ سے یا ان کا ضبط کم ہونے کی وجہ سے تو پھر یعنی تعدود کا فائدہ یہ ہوگا بتخفیف و تشدید تو یاد دلائے گی فتذکرہ تو یاد دلائے گی یعنی اگر ایک بھول جاتی ہے تو عورت جو ہے نا وہ یاد دلائے گی یاد دلایا کرے احداہما ان میں سے ایک جو جو یاد کرنے والی ہے یعنی جس کو یاد ہے جس کو یاد ہے یعنی یاد رکھنے والی جس کو یہ گواہی یاد ہے اگر ایک بھول جاتی ہے تو یاد رکھنے والی جو ہے نا وہ بتا دے گی الخرا دوسرے کو اناج یا بھولنے والی کو یعنی یاد رکھنے والی بھولنے والے کو بتا دے گی کہ یہ معاملہ طرح ہوا تھا وجمت الاسکار محل اللہ اور اسکار کا جو جملہ ہے یہ علت کا محل ہے یعنی مال الاخرى ایک یاد دلائے گی یاد دلایا کرے ان میں سے یاد رکھنے والی دوسرے بولنے والی کو یہ جو انسکار کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ محل علت ہے انزلت ودخلت علی الزلال یعنی اس کو یاد دلائے گی انزلت اگر وہ بھول جاتی ہے ودخلت علی الزلال اور بھولنے پر ہو داخل ہو لئنہو سبب ہو کیونکہ یہ اس کا سبب ہے ان شرطیہ ورف ورفع تذکرو اور ایک رات میں ان شرطیہ ہے اور تذکرو کا رفع ہے تو اس وقت میں یہ استناف ہوگا یعنی جواب استناف ہوگا اس وقت استناف جواب ہو تو اس وقت یہ اس کا جواب ہوگا یعنی استناف ہو کر یہ جواب شرط بنے گا ولا يَعْبَ الشُّهَدَاؤُ ولا يَعْبَ الشُّهَدَاؤُ اور گواہ انکار نہ کرے اور گواہ انکار نہ کرے ما ما زائدتن زائدہ اذا دعو جب ان کو بلایا جائے جب ان کو بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے یعنی جب ان کو گواہ بنایا گیا تھا گواہ بنانے کے بعد پھر عدالت میں کورٹ میں ان کی ضرورت پڑی تو اب ان گواہوں کو اگر وہاں پہ بلایا گیا ہے گواہ ہی دینے کے لیے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے تحمل شہادت و ادا گواہی دینے گواہی گواہ بننے اور گواہی دینے کے لیے گواہ بننے اور گواہی دینے کے لیے اگر ان کو بلایا جاتا ہے ان کو طلب کیا جاتا ہے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہاں جا کے گواہ بن کر گواہی دینی چاہیے ولاس ابو سمل لو مین اور تم اکتایا نہ کرو ولا ولاس ابو سمتھ اور تم اکتایا نہ کرو انتخت ہو کے لکھنے سے یعنی تم اکتایا نہ کرو لکھنے سے یعنی ملال کا اظہار نہ کیا کرو ہو لکھنے سے کہ تمہیں جو معاملہ ہے یا جو سودا ہے اس کو جب تم کرنے لگے ہو تو ظاہر سی بات ہے تو اس کو لکھو گے تو اس لکھنے کو اپنے لیے باعث اکتاہٹ نہ سمجھو احمد شاہی تمہارے ہی من الحق ہے یعنی جس میں تم گواہی دیتے ہو حق پر کے حقوق حقوق کی وجہ سے بار بار ہونے کی وجہ سے کیونکہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو تنوع کے معاملات کی کثرت کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ گران گزرے کہ ہر معاملے کو جو ہے نا ہم کس طرح لکھیں گے تو یہ اپنے اوپر جو ہے نا بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ لکھنا چاہیے تو بعد میں جو ہے نا جس طرح کے کریم میں آگے پڑھیں گے تو یہ دستاویز لکھنا خط لکھنا تحریر کرنا اور اس پر گواہ بنانا یہ پھر جنگ و و و شر فساد سے جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا ان کی وجہ سے جگڑے و فساد نہیں ہوا کرتے حقوق کی وجہ سے بار بار ہونے کی وجہ سے کبیر خواہ معاملہ یعنی خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کثیر یعنی کم ہو یا زیادہ ہو اجل اجل ہی ہی اپنے وقت تک یعنی جو وقت ہو جو وقت متعین کیا گیا ہو جو میعاد متعین کیا گیا ہو تو اس وقت تک وقت حلول ہی یعنی میعاد کے پورے ہونے تک حال من رہا یہ حال ہے میں جو حال ہے ذالکم ایل کتاب یعنی یہ جو دستاویز ہے یہ جو تحریر ہے یہ جو کتابت ہے یہ جو خط ہے اقصد تو مارا زیادہ انصاف والا ہے زیادہ انصاف والا ہے اکثر یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی زیادہ انصاف عدل کو قائم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمبر ایک وہ اقوام شہاد اور شہادت کو صحیح رکھنے والی ہے یعنی جب تم تحریر بھی لکھو گے اور تحریر کے ساتھ جو ہے نا گواہ بھی بناؤ گے تو یہ دو کام یہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے اور یہ شہادت کے لیے بھی جو ہے نا یہ صحیح ہے یعنی یہ ادائی شہادت میں ادائی شہادت میں اس تحریر کو اس دستاویز کو اس خط کے پڑھنے کی وجہ سے چونکہ مدد ملتی ہے لہذا اس کو دیکھ کر واقعہ یاد آ جاتا ہے اس اس کے یعنی کے یعنی اقامت میں جو ہے نا یہ مددگار ثابت ہوگا یہ اس وجہ سے کہ یہ خط دستاویز یوزک روحا اس کو یاد دلائے گا یعنی اگر وہ بھول گئے انسان ہے کبھی کبھی بھول جاتا ہے لیکن جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تحریر میں دستاویز میں لکھا ہوا دستاویز کی صورت میں اس کو تحریر کیا ہوتا ہے تو اگر بندہ بھول بھی جائے تو تحریر اور دستاویز وقت جو ہے نا وہ یاد یاد دلائے دلائے گی کہ اصل یہ تھا اور یہ گواہ تھے اور اس طرح یہ معاملہ ہوا تھا ادنا اقرب و ارتاب اور یہ بات یعنی وہ ادنا الى اور یہ زیادہ لائق ہے زیادہ سزاوار ہے اقرب مانا قریب ہے زیادہ لائق ہے زیادہ مناسب ہے زیادہ سزاوار ہے اللہ ترتابو اللہ ترتابو کہ تم کسی شبہ میں نہ پڑو تم کسی شبہ میں نہ پڑو تشکو فی قدر الحق والعجل کہ تم شک کرو حق کی مقدار اور وقت کے مقدار تعین میں یعنی جب دستاویز ہوگی خط ہوگا تحریر کی صورت میں سب کچھ موجود ہوگا تو تمہیں شک نہیں ہوگا تمہارا معاملہ صاف ستھرا ہوگا جو ترتیب ہوگی جو جس طرح کی ہوگی اسی کے مطابق جو نا یہ ہوگا لڑنے جگڑنے کی نوبت نہیں آئے گی اللہ تکون تقو تجارت حاضرہ مگر یہ کہ تجارت حاضرہ ہو تجارت حاضرہ مانا نقد لین دین ہو نقد لین دین ہو یعنی لین دین نقد ہو وہ فکرات بننا تکون نقد و اسمها ضمیر تجارہ اس کی ترکیب ایسے بتا رہا ہے کہ ایک قرات میں جو ہے یہ نصب کے ساتھ پڑا گیا ہے تو اس وقت یہ نقد ہوگا اور اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہوگا اور یہ اس کا خبر ہوگا تدیرونها بینکم ای تقبضونها ولا اجل فيها رو رونها بينكم تھی رو رہا جسے تم اپنے آپس میں اپنے درمیان لیا دیا کرتے ہو ایسا قبضو ولا اجل فیہا جس پر تم قبضہ کرتے ہو اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے یعنی اگر کوئی معاملہ کوئی لین دین کوئی تجارت جو ہے نا نقد کی صورت میں ہو تو یعنی نقد مبی بھی نقد ہو اور سمر بھی نقد ہو تعالیٰ کو جناؤ اللہ تک تو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو لکھو یعنی اگر اس صورت میں یعنی نقد معاملہ ہونے کی صورت میں اگر تم نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے بھی المتجر یعنی جو سامان تجارت ہے جو سامان تجارت ہے جو بطور تجارت کے ہے یعنی معاملہ نقد ہو تو اس صورت میں پھر اگر نہ لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے واشهدوا اذا تبايعتم اور گواہ بناؤ جب تم خرید و فروخت کرو اور گواہ بناؤ جب تم خرید فروخت کرو یعنی سودا کرتے وقت پول اختلاف قبله امر کیوں کیونکہ یہ اختلاف کو دفع کرنے والا ہے اور یہ اور مقبل والا یہ جو ہے نا یہ مستحب کام ہے یعنی اگر تم گواہ کے بغیر بھی جو ہے نا سودا ہو سکتا ہے معاملہ ہو سکتا ہے خرید فروخت ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ ہو تو پھر لڑنے جگڑنے کی نوبت شروع فصل کی نوبت بہت کم آئے گی ولا کاتب ولا شہید اور یعنی مجبور نہیں کیا جائے گا کاتب کو اور گواہ کو کاتب کو اور گواہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور یعنی کاتب اور شہید کو تکلیف نہ پہنچایا جائے نقصان نہ پہنچایا جائے صاحب الحق ومن امن علیہ یعنی صاحبی حق حقدار یا فریق مخالف کو گواہی یا کتابت میں ترمیم اور رد بدل امن علیہ یعنی اس میں تعریف کرے اور شہادہ یا اس کو گواہ کو گواہی سے روکنے کے لیے اول کتاب یا کاتب کو کتابت دستاویز سے یزر رحمہ صاحب الحق یا ان کو تکلیف نقصان نہ پہنچا ہے صاحب یہ تکلیفی و مالا کہ ان کو اس چیز کا مکالب بنانا جو کہ کتابت اور شہادت میں مناسب نہیں ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کاتب یا گواہ اجرت طلب کرے تو اجرت بھی دینی چاہیے کہ کاتب کہے کہ میں اپنی اس لکائی کا تحریر کا جو ہے نا میں لوں گا اور گواہ کہے کہ وہاں تک آنے جانے میں جو ہے نا خرچہ لگتا ہے تو اگر اس کا وہ مطالبہ کر لے تو دے دینے چاہیے اس کو ملنا چاہیے یعنی یہ بھی اس میں شامل ہے کہ گواہ اور کاشب کو نہ لکھنے سے اور نہ گواہی دینے سے منع کیا جائے اور نہ اس کی تکلیف پہنچ جائے اور ایسی یہ بھی اس کے حق حقوق میں داخل ہے کہ اگر وہ اجرت کا مطالبہ کرے تو اجرت دے دینے چاہیے وہیں تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو مانو ہی مانو جسے تمہیں منع کیا گیا فین فسوکن تو یہ فسق ہوگا خروج نتاعتن لاحقن تو یہ خروج ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے بکم تمہارے لیے وسق اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو فی امر ہی اس کے عوامر میں ونہ ہی اس کے نہ میں یعنی جو عوامر ہے ان کو بجا لایا کرو اور جو نواہی ہے منقراد ان سے بچنے کی کوشش کیا کرو ویعلمکم اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتے ہیں مصالح امورکم تمہارے امور کے جو مطالعے ہیں یعنی منافع مصلحت جو ہے سکھاتے حال المقدرہ اور مصنفہ یہ حال مقدرہ ہوگا کیا مصنفہ ہوگا واللہ علیم اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھنے والے ہیں ہیں جانے والے طرح کریمہ کا تشریح ہو گئی تو انشاءاللہ باقی جو رہے گی اگر زندگی باقی رہی تو کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ